آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت خاص احسان ہے آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت انعام ہے اس کو سوچنا چاہیے وہ انعام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آگے بڑھایا اور وہ آپ کو چلا رہا ہے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو رہے ہیں کام کرنے کے آسانیاں ہو رہی ہے لوگ آپ کی بات قبول کرتے ہیں آپ کی بات لوگ لیتے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے ہاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے اگر تو زمین بھر کا خزانہ بھی خرچ کرتا تو محبت نہیں ملتی تو آپ لوگ زمین بھر کا خزانہ قدر کرتے تو اب یہ نہ ہوتا یہ تو اللہ نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تو بہت مخلوق ہے اس میں سے آپ کو ادھر بڑھایا ہے آپ کو بڑھایا ہے آپ کو چلایا ہے وہ سبا کم تم نے چنا ہے سبزی خریدنے والے جو سبزی اچھی ہوتی ہے اس کو ہر روز اٹھاتے ہیں کہ یہ تو سبزی خریدتے ہیں تو اندر سے اچھی اچھی اچھی پھر ہاں یہ تو لے ہمارا جو اچھی تھی اس کو خرید لی اچھی تھی اس کو لے لی اس کی نظر میں جو اچھی تھی وہ اپنی اپنی نظر ہوتی ہے ہمیں اس اللہ تعالیٰ سے یہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں چلایا ہے اس کی توفیق سے ہم چل رہے ہیں اس کی توفیق سے چل رہے ہیں اگر اللہ توفیق نہ دے تو کوئی کچھ ہی نہیں کر سکتا جہاں آخری گرم یاری کنت خجا بندہ پرے گاری کنت کہ اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو کوئی مددگار بن ہی نہیں سکتا کوئی پابند ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے ہاں تو یہی کہ اللہ تعالیٰ اس لیے اسباب پیدا کریں گے مال دیں گے توفیق دیں گے ارادہ دیں گے رکاوٹیں دور کریں گے یہ سب چیزیں اللہ کرتا ہے تو یہ نعمت ہے بہت بڑی بڑی نعمت اس کو سوچتے رہنا چاہیے اس کے سوچنے کا ایک نفع یہ ہوگا کہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا اور غفلت نہیں آئے گی غفلت نہیں آئے گی اللہ کے احسان کا بوجھ سمجھے گا آدمی کے مجھ پر اللہ نے احسان کیا یہ سوچنا چاہیے تاکہ اپنے مقصد پر آدمی قائم رہے سوچ سوچ کر کے ہاں۔ پیچھے نہ رہے پیچھے نہ رہے سوچ سوچ کر کے اپنے مقصد پر قائم رہے دوسری بات کہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مقصد کے کام کو اچھے سے اچھا لے یہ بھی حکم ہے کہ اپنے کام کو اچھے سے اچھا بناؤ سر سے اترتا نہیں ہوں کہ سر سے اتر گیا ہو گیا چھوٹے بچے نماز پڑھ نماز پڑھی کیا پڑھو جی ہاں پڑھ لی حضری بھی لے لی نماز کی سپروائزر کو نماز پڑھی پڑھی وہ نماز کہ وہ نماز تو نماز پڑھانے کی نماز ہے نماز پڑھنے کی تو پڑھانے کی نماز اس لیے ٹھیک ہے آپ کی نماز ایسی ہے آپ کا کام ایسا ہے آپ لوگ جواب دار ہو آپ لوگ جواب دار ہو ہاں اس لیے کہ اپنے کام کو اچھے سے اچھا بناؤ ہر کام نماز ہو تبلیغ ہو خدمت ہو یہ اچھی سے اچھی بناؤ لوگ خوش ہو کر تعریف کریں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ خوش ہو جاوے یہ ضروری ہے صحابہ کیا چاہتے تھے کہ جب تک جب تب وہ فضل اللہ ولی کہ وہ اللہ کے فضل کے طلبگار تھے کہ اللہ فضل ہو جائے کیونکہ فضل کے بغیر کام ہوتا نہیں اللہ کے فضل کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ایک تو اللہ کا فضل چاہتے تھے اپنے استعداد کے لیے کہ ہماری استعداد کے ساتھ تیرا فضل ہو جائے تو کام ہو جائے گا نری نری عزادت کام نہیں کرے گی اپنی طاقت کے ساتھ اللہ کا فضل بھی ہونا چاہیے ہاں اور دوسرا کیا چاہتے تھے کہ اپنی طاقت کے ساتھ جس طرح اللہ کا فضل چاہتے تھے اس طرح اپنے عمل سے اللہ کی رضا چاہتے تھے اللہ راضی ہو جائے چاہے کوئی ناراض ہو کہ وہ اللہ راضی ہو جانا چاہیے جب تک وہ نفد لمب میرا ہے دوارا تو کام کو یا کام کو اچھے سے اچھا بنانا لوگ اپنے رہنے کے مکان اچھے بناتے ہیں کھانے کے کھانے اچھے بناتے ہیں پہننے کے کپڑے لباس اچھے سے اچھے بنائیں گے ہاں۔ اتنی اچھا بنانے کی اس کے اندر طاقت ہوگی اس کو بنائے گی لوگوں کی سواریاں گاڑیاں وہ اچھے سے اچھی یہاں تک کہ جوتے اچھے سے اچھے جوتے کے کتنے پاؤ نہ پاکی سے بچنے کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے جو ہوں گے موج بھاؤ ہاں اس کی کمپنی شوز کمپنی تو ہے مچیوں کا کام کس کا کام ہے مچیوں کا ہاں مچھیوں کا کام ہے تو اس کو اچھا بنایا اور اس کا عنوان بھی اچھا بنایا کسی کو موچی کہو ہو تو ناراض ہو جاتا موچی کہ نہیں یہ تو شوز کمپنی کے مینیجر ہیں وہی بات تو ہے مجھے کیا بھی نہیں چلو تو یہ کیا خوبی خوبی نام کی خوبی شوز کمپنی کے مینیجر ریسٹورینٹ کے مینیجر ریسٹورینٹ کا دیکھا رہا ہے کھانا پکا کے بیچتا ہے لیکن ریسٹورینٹ کے مینیجر یہ ہوتا ہے دنیا میں تو دین کیا کہتا ہے کہ یہ سب چھوڑو اپنے کام کو اچھا بناؤ اپنے عمل کو اچھا بنا ہاں تو اس کے سوا جتنی چیزوں میں خوبی پیدا کی جائے گی اس کا انجام تھنا ہے اس کا انجام بقا ہے ان اللہ قرآن کریم اس کا ترجمہ کیا حضرت نے رحمت اللہ علیہ ان اللہ یحب المحسنین اچھی طرح عمل کرو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اچھی طرح عمل کرو کہ اللہ اچھی طرح سے عمل کرنے والوں سے یہ محبت کرنے والا اب آپ کو یہ نہیں کہا جائے تین دن لگاؤ تین دن لگاؤ اچھی طرح عمل کرو ہاں۔ کہ اچھی طرح کام کرو اور اس کام کی خوبیاں یا خوبیاں تلاش کرو کہ کیا خوبی ہونی چاہیے جس کو اچھا کرے تو جس کام کی بنیادی اجزاء اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں کہ مٹھائی اصلی گھی سے بنی ہے اصلی گھی بنیادی چیز یہ کہیں گے کہ اصلی گھی ہے جیسی گھی ہے بنیادی چیز اصلی آپ کی بنیادی چیز کیا اصلی ہونی چاہیے کہ آپ کی بنیادی چیز یہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی نیتیں اچھی ہونی چاہیے یہ بنیاد ہے یہ کیا ہے کہ بنیاد کہ اپنی نیتوں کو اچھی کرے ہاں، اچھی نیت سے کام کرو آخرت بنانے کی نیت سے کام کرو یہ ہدایت ہے آخرت بناؤ اللہ نے کارون کو مال دے کر یہ کہا کہ وقت اگئی فیما آتا الدار خود کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے اپنی آخرت بنا لے ہاں۔ کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کرے ایک تو ماحول کی وجہ سے کام کرے کوئی دوسرے دباؤ سے کام کرے کوئی دوسرے شوق میں کام کرے مختلف چیزیں ہوتی ہیں کام پر لے جانے کے لیے جی ہاں۔ کسی کو شوق ہوتا ہے کسی کو جذبہ ہوتا ہے کوئی ماحول ہے یہ ٹھیک ہے کہ اصل محرک عمل کرانے کے لیے کیا اصل محرک عمل کرانے کے لیے آدمی کی یہ آخرت طلبی ہے کہ اس سے میری آخرت بنی آخرت کو نہ بھول جائے ہاں یہ کام اپنی آخرت بنانے کے لیے کرے جو اپنے آخرت بنانے کے لیے کرتا رہے گا وہ آخر تک کرتا رہے گا جب تک کہ آخرت میں نہ پہنچ جائے ہاں جی ہاں کیا آخرت بناؤ اللہ کو آخرت پسند ہے اللہ نے آخرت کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا ہے دونوں جہان یہ بھی جہان وہ بھی جہان وہ بھی دنیا یہ بھی کا فرق ہے کیا آخرت کو ابدیت بھی ہے ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کے لیے بنایا اس کو کھانا کرنے کے لیے بنایا بلا آخرت خیر خیروں کا فرق آخرت بہتر بھی ہے اور باقی کے رہنے والے تو اس کو کھانا کرنے کے لیے بنایا اور اس کو اس کو باقی رکھنے کے لیے بنایا لیکن اس کو باقی رکھیں گے اس کے قربانی پر یہ جو اپنی فنا ہونے والی دنیا کو قربان کرے گا آخرت کے لیے تو وہ اس کو باقی مل جائے گی کھانے کے بدلے باقی ملے گی پچھلے قانون سے یہ کہا تھا کہ وقت فیم تھا کم دہرا تھا مال دیا ہے تو پانی اسے وہ نہیں بنائی تو یہ بھی وہ بھی دین کے کام کرنے والوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس زمانے میں بہت فتنے ہیں فتنوں سے بچنے کا یہ کہ راستہ کہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلا کرے بس پھر سیکھنے میں نہیں پڑے گا پھر مجھے اپنی آکرت بنانی ہے تو مجھے کچھ کرنا ہوگا ہم ہم تو اپنے آکرت بنانی شاہدہ کے حوصلہ میں یہ چیز ملتی ہے کہ تم لڑو کرو جو ہمیں تو اپنی آخرت بنانی ہے اور آکرت بنانے کے کرتے نہیں ہمارے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم کو تو اپنی آکرت بنانی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے عمل پر استقامت ملے گی کیا ملے گی استقامت ملے گی کہ آدمی عمل اپنے عمل میں استقامت سے رہے استقامت کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی چیز بنانے ہو تو اس کی تعمیر ہو رہی ہے تو تعمیر کہ جب تک پورا نہ ہو جاوے وہاں تک ختم نہیں ہوگا پورا ہو گیا بہت بس یہ کہ تھوڑا کر کے چھوڑ دیا ادھورا ایسا نہیں کر سکوں ایک پروگرام ہے کہ اسے تعمیر ہو رہی ہے تو پوری آخر تک لے جائے گا ایسے دین کے کاموں کو کہ دین کے کاموں کو کہ اس سے کامت کے ساتھ کرو تعمیر میں ایک ایک اینٹ اپنی جگہ ضروری ہے اینٹ اپنی جگہ ضروری ہے تین اینٹ کیا ہونی چاہیے اس طرح کونا بنے گا ہاں ایک ایک اینٹ اپنی جگہ ضروری ہر چیز اپنی جگہ ضروری تو وہ بکشی کا صاف ہو گیا ایسے دین میں کہ اپنے دین کو کہ اپنی کو استقامت کے ساتھ کرو تو یہ تعمیر ہوئی کہ دین کی کہ جس دین کو استقامت کے ساتھ کیا وہی دین اس کا مکان بنا اسی میں وہ رہے گا جیسے مکان بنا جیسا بنایا اس میں رہے گا تنگ بنایا ہے تو تنگ ہی میں رہے گا کشادہ بنایا تو کشادگی میں رہے گا ہوادار بنایا ہے تو ہوادار میں رہے گا روشن تو اس نہیں رہے گا تو ہر آدمی کا دین اس کا ٹھکانا ہے وہاں کا میں رہے گا اللہ بھی یہی کہیں گے انما ہی امال افسی حالت یہ تمہارے آمال ہے میرے پاس کی فائل ہے میرے پاس اس کی فائل ہے اسی حصہ سے دیں گے جگہ دیں گے تو ہر آدمی کا اپنا دن یہ اس کے رہنے کی جگہ ہے تو اپنے کی رہنے کی جگہ صحیح بنا لے مکان کو آرام دہ بناتے ہیں ہاں کہ آرام دہ ہو ہوا آوے کچھ نہیں آوے اس لیے کہا کہ اپنے دین میں خوبی بھی پیدا کرو اور اپنے دین میں پابندی بھی پیدا کرو دونوں خوبی بھی پیدا کرو اور اس کی پابندی ہو جاؤ ہاں، کیونکہ دین کی ضرورتیں آئیں گی دین کے تقاضے آئیں گے اس لیے پابند ہونا ضروری ہے جس آدمی روزی کماتے ہیں تو روزی کے پابند ہیں وہ جو کام روزی کے لیے آئے گا وہ کرے اپنی روزی کے لیے جو کام ہے آج یہ کام کرنا ہے آج یہ کام کرنا ہے تو پابند ہونا یہ دین میں بہت ضروری آزادی کافی نہیں ہے آزادی کافی نہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو دین کا پابند کیا برس ہاں برس گزر گئے وہ عمل فوت نہیں ہوا سا برس سید بن مسیب ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں اور بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو یعنی پہلی سال امام کی پیٹ دیکھی نمازی کی پیٹ نہیں کتنے سال بیس سال بیس برس تو کھانا کمانا نہیں ہوتا تھا کہ کھانا کمانا ہوتا تھا لوگوں کی امداد پر گزارا نہیں تھا کہ زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تاجر ہے تاجر ہے زیتون کے تیل تجارت ہے اپنے روزی کے لیے پہلے جو حضرات تھے وہ اسی طرح کرتے تھے روزی بھی کما رہے ہیں اور دین کی اور مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو تیل کی تجارت کر رہے ہیں تاجر ہیں اور حدیث کا سبق بھی لیتے ہیں حدیث سے درد دیا ہے تیل کی تجارت بھی کر رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کہتے تھے کہ بھائی سب چھوڑ چھاڑ کے کرو اب خدا کا کام ہوگی نا کوئی نہ چھوڑے کوئی دکان نہ چھوڑے کوئی روزگار نہ چھوڑے کوئی کھیتی نہ چھوڑے کوئی نوکری نہ چھوڑے اس میں لے کر کرو اس میں لے کر کرو یہ سلب کا طریقہ ہے اسی سے استقامت آ گئی کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے جو حقوق ادا کر کے جاوے گا وہ بدلہ پائے گا جس نے حقوق نے ادا کیا وہ کیسے بدلہ پائے گا دنیا کے کام جو ہم کریں گے وہ اس لیے کریں گے کہ جو حقوق ہمارے اوپر ہیں وہ ادا ہو جائیں جائے کھائیں گے کمائیں گے ہمارے اوپر حقوق ہیں ہاں اور وہ حقوق دین کی روشنی میں ادا ہوں گے دین کے دین کی رہبری میں ادا ہوں گے اس لیے یہ آزاد اس طرح کرتے تھے کمائیاں بھی کر رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں خدمت بھی کر رہے ہیں دین کی ہاں۔ یہ اچھا طریقہ کہا جاتا ہے استقامت کے ساتھ تو استقامت پیدا کرے ہاں۔ جس استقامت ہوگی اتنی ان کی مضبوطی ہوگی پابند ہو گئے ہاں، راستہ بھی کھلے گا پابند ہونے کی وجہ سے جب پابند نہیں ہوگا تو راستہ بھی نہیں کھلے گا کیونکہ یہ پابند نہیں ہے ہاں، اپنے راستے پر نہیں ہے اس لیے اپنے اندر کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے تاکہ ایک ایک عمل اپنی جگہ کے پکا ہو جاوے ایک ایک عمل کو زندگیوں میں جگہ ملے استقامت کی وجہ سے جگہ ملتی ہے زندگی میں ورنہ زندگی کے کاموں میں جن کو جگہ نہیں ملتی جو کہ میں مشغول ہونے بیچ ہوں اس وجہ سے کہ انہیں ایک عمل نہیں ہے اس لیے ان کے دین کی ان کی زندگی میں جگہ نہیں ہے جیسے لوگ زمینوں پر ناجائز دباؤ کر لیتے ہیں ایسا ہو جائے گا یہ دنیا کے کام جو ہیں دین کے کاموں کو دبا لیں گے سب دین کی جگہ نہیں ہے جب اس کے کاموں پر پابندی ہوگی تو دین کے لیے جگہ نکلے گی ہاں یہ وجہ ہے اس لیے مسلمانوں کو حکم میں پابند مانو جب پابند مانو گے تو تمہاری جگہ نکلے گی دین کی وہ پابندی مانیں گے تو ان کی دین کی جگہ دوسرے لوگ دبا لیں گے ان کو پرواہ نہیں ہے انہوں نے دوسری راہ لی ہے جی ہاں تو دین کو جگہ نہیں ملے گی پھر دین یتیم ہو جائے گا اس کا کوئی نہیں اس کو نکال دیں گے لوگ سننا چاہیے ہو گیا اس کو نکال دیا ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کو جگا دو کس میں کی زندگیوں میں جب تمہاری زندگیوں میں جگہ ہوگی تو لوگ دین کو جگہ دیں گے اب بہت سے ہوائی جہازوں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے قبلہ بتاتے ہیں نماز پڑھنے والوں کو کیونکہ لوگ نماز پڑھنے لگے لوگ مجھے کعبہ جو ہے پناہ جگہ یہ جگہ میں جیورنہ جگہ نہیں کیوں کہ ان کو نماز کی فرصت نہیں ہے تو ان کو کیا جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ کعبہ یہاں ہے اور یہ ہے ان خود ہی نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری دلی ایئرپورٹ پر نماز کی کوئی جگہ نہیں تھی اب بن گئی اب بنی کیونکہ دنیا میں ہے پریروں میں عبادت کروں میں مجھے لوگ نماز پڑھنے لگے خزانے دینے لگے تو جگہ بنائی کشن خانے بنائے ہاں تم لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ضرورت ہے یہ سب چیزیں ہماری استقامت پر موقف ہیں میں نے دنیا کو کیا پڑھی آپ کے دین کی جگہ نہیں کیا آپ کا مجمع کہ مجمع اس کام کو کرنے والا ہے تو پھر کہاں جائیں گے ضرور جگہ کریں گے اس ہم ان سے نہیں ہماری جگہ کرو بلکہ ہماری پابندیاں جو ہیں ان کو ضرورت بتا دے گی وہ کریں گے اپنی مسلحت کے لیے ہاں اور ہم کریں گے اپنے مقصد کے لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اجتماعی جگہوں پر بسستان ہے ہوائی اڈے ہیں یہ ایسی جگہوں پر اگر تم اذان دے کر نماز بھی پڑھو گے تو دعوت ہو جائے گی کیا ہو جائے گی دعوت ہو یہ کیا کر رہے کہ نماز پڑھ رہا ہاں۔ نماز پڑھ رہا ہے نماز کیا ہوتی ہے تو وہ سمجھانا کیوں کہ والے یہ ہوتی ہے ہم ہاں۔ قاضی عبداللہ کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ مہینے میں تین دن دکان بند کرو گے تو بند دکان تبلیغ کرے گی بند دکان کیونکہ ہر مہینے میں بند ہوتی ہے تو پوچھیں گے نا گاہک اوپر کے ویپاری جو ان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی آئیں گے تو کہاں ہے آئیں گے کہ یہ کہاں ہے تو کیا کیا کہیں گے لوگ یہ تو سمجھ میں گئے یہ سمجھ کیا ہوتی ہے جماعت کیا ہوتی ہے تو ان کو جمع کیا ہوتی ہے بتانے والے بھی ملیں گے یہ اسی پر ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر اپنے عمل پر قائم رہیں یہ شرط اللہ کا بندہ بنو ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے غلام ہیں اس کے سامنے جوابدار ہیں ہمارے لیے کوئی حق نہیں کہ اس کی بات کے خلاف کوئی عمل کرے وہ یہ کر گئے کہ یہ کر کے بابر مارو وہ فرماتے تمہاری بند دکانیں تبلیغ کری پہلے جب تبلیغ سماج کا کام نہیں تھا تو بعض حضرات تاجر ایسے ہوتے تھے وہ پکے ہوتے اپنی نمازوں کے بزرگوں سے تعلق ہوتا تھا تو نماز دکان بند تو ان کی دکان جب بھی بند ہو مجھے بھی معلوم ہے تو کیا مجھ سے دکان کیا ہے کیا ایسب تو نماز پڑھنے گئے چاہے وہ اس چیز کے لیے گئے ہیں تو ابھی وہ نماز پڑھنے گئے ہیں وہ گئے اس چننے کے لیے یہ آئے پوچھے گیا مسلم رہا کہاں کھائے کیا یہ نماز پڑھیں گے تو ان کے ان کے زمان پر نماز ہے کہ تو کام نماز کے لیے بند ہوتی ہے یہ طریقے ہیں تمکین فی الارض کہ اپنے دین کو دنیا میں جگا اپنے دین کو کہ دنیا میں جگا دو تو جگہ دینے کا یہ راستہ ہے کہ ہم اپنی چیز پر پابند ہو جائیں عمل کرنے کے پابند سیکھنے کے پابند دعوت دینے کے پابند اس نے اخلاق کے پابند اخلاص کے پابند پھر یا پھر خیر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی پھر آئے گی اللہ کی مدد کم بندوں نے اپنی طاقت لگا دی اب آگے طاقت نہیں ہے کہ آگے اللہ کی طاقت آ گئی جی ہاں ہماری طاقت آ رہی تو ہم نے اپنی طاقت لگائی ہم اپنی طاقت لگائیں تو ہم نے اپنی طاقت سے ان کا راستہ بنایا اب اللہ تعالیٰ اس دین کو جمائیں گے یعنی دلوں کو مائل کریں گے اللہ کی طاقت یہ کہ دلوں کو مائل کرے جی ہاں دشمن کو دوست بناوے مخالف کو موافق بناوے جدی کو نامراد بناوے جدی ہے سمجھ میں بھی آئی گئی ہے لیکن ماننا نہیں ہے ماننے دینا نہیں ہے ضدی ہے ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ ضدی اور انیل انسوں کو گیسوں کو اللہ اپنے قدرت سے نامورات بنائے گا ان کی نہیں چلے گی جب اللہ کی نہیں چلی ابو جہل کی نہیں چلی پران کے لیے سب ضدی ہیں طاقت والے ہیں اور ضدی ہیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ان کی طاقت ہو گئی کہ کوئی بات نہیں ان کی طاقت پر خدا کی طاقت ہے ہاں ان کی طاقت پر خدا کی طاقت ہے وہ القاہ رفا کا عباد ہی کہ اللہ کاہر قدرت والا ہے اپنے منوں کے اوپر ہاں ان کی طاقت بڑی طاقت ہے ہوگی ان کی طاقت بڑی ہے سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے ہمارے لیے اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ اپنی طاقت کو ہمارے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ نہیں کریں گے اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے دنیا کے حالات سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا جو دنیا ہے وہ تو حالات کی جگہ ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے دنیا ہے حالات کی جگہ یقلب پلب اللہ اللہ کہ اللہ تو رات اور دن کو پلٹتے ہیں بچہ جوان ہو جاتا ہے جوان بوڑھا ہو جاتا ہے رات دن کی گردش سے اس سے رات دن کی گردش رات دن کی گردش سے بچہ جوان ہو گیا اور جوان بوڑھا ہو گیا اور بوڑھا مر گیا یہ گردش ایک ہی چیز ہلکی چل طرح ہے سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے سورج نکلتا ہے دو ہزار پندرہ ہو گئے دو ہزار تو کتنے ہو گئے یہ جو کلب اللہ اللہ نہار بہت بڑی قدرت ہے رات جن کی گردشیں ہیں ان گردشوں میں بہت چیزیں ہوگی گھبرانے کی بات نہیں ہے ہاں ہم کو اللہ نے سکھایا ہے کہ تم مت گھبراؤ ہوگا وہ جو اللہ نے لکھا ہے ہوگا وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ کرنا وہ ہے جو اللہ نے بتایا یہ باتیں کیا یہ کرنا وہ ہے جو اللہ نے بتایا کہ یہ وہ کیا ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا بس حیات ہوگی تو حیات ہوگی نہیں موت ہوگی جو لکھا ہے وہ تو ہونے والا ہے جس کے ہم ذمہ دار ہیں وہ تو اللہ جانتے کیا ہوگا کیا لکھا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو حکم ہے وہ کرنا ہے پکالو ماتو مرود وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کیا آسان رہتا ہے جو حکم ہے ہم تو کریں گے کرنے کے حکم ہے تو کریں گے نہ کرنے کے حکم نہیں کریں گے یہ اصلی بات ہے اسے اعتاد کہتے ہیں اسے اللہ کے اعتاد کہتے ہیں جو ہوتی ہے وہ رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت اللہ کے اعتاد سے آتی ہے فقی اللہ واقع رسول لال ترحمون اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی تاکہ تاکہ تم پر رحم ہو جائے رحمت کا راستہ اطاعت کا راستہ بس جان سے مال سے اپنی نیت سے اللہ کے اطاعت کرنی اس کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے یہ اطاعت کہ بس کہ اسی سے سارے حالات صحیح ہو جائیں باقی کیوں نہیں ہو رہے ہیں تو اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو رہی ہے پورا کرنا بھی ضروری ہے تو پورا کرنے کے لیے کہ پوری چیز حاصل ہونے کے لیے یہ پورا سامان ہونا چاہیے پورا سامان ہوگا تو پوری چیز بن جائے گی کہ حالات کیوں نہیں بنتے ہیں کہ ابھی اتاج جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوئی ہے ابھی ناقص ہے ورنہ خدا کے خزانے میں کمی نہیں ہے تمہارا کوٹا نہیں کوٹا پورا ہو گیا اس لیے چیز نہیں آ رہی ہے کیسا نہیں ہے باقی ہماری طرف سے ذمہ داری ابھی پوری نہیں ہوئی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس لیے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے جب ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو پھر کہ اللہ کا وعدہ ظاہر ہوگا ہاں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ آپ پورا ہو جائے ہاں اس لیے نامد نہیں بننا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کوئی نامد نہ بنے اللہ کا معاملہ بہت سچا ہے رتی رتی کا حساب ہے پھر نامت کیسے بنے گی رتی رتی کا حساب آپ کی رتی ہے صحیح تو صحیح رتی آپ کو دے دیں گے ایک رسی کا گناہ ہے تو وہ بھی لاگ پھر نامک کرنے کے بعد دین کے کام کرنے والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ نامک نہ بنے اور اللہ سے اچھا گمان رکھے اور بزرگ فرماتے تھے صحابہ سے اللہ سے اچھا گمان رکھو اللہ سے ہاں، جابر ابن عبداللہ فرماتے تھے کہ آپ نے اپنی وفات سے تین دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اپنے پرور دگار سے اچھا ہو ہاں، اپنے پرور دگار سے اچھا گمان رکھو اور کرو اس کے دین کی خدمت کرو امت کی خیر خواہی امت کی بھلائی سوچو اور دین کی خدمت کرو اور اللہ سے اچھا گمان رکھو یہ ہدایتیں ہیں ہم کو تو حضور اچھا گمان رکھنے کی تاکید کر دیتے کہ دین کے کام کرنے والے یہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں کیا کریں اپنی ذمہ داری میں کمی نہ آنے دیں اپنی ذمہ داری پوری کریں جس دن یہ ذمہ داریاں ایک حد پر پہنچ جائے گی جو آج اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پھر فیصلہ ہو جائے گا تو میں نے کہا احتیاط سے حال نہ بننا یہ اس لیے نہیں کہ بات کھوٹی ہے بات اللہ کی کھوٹی نہیں ہوتی بلکہ ہماری ذمہ داری اس میں ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے اس لیے یہ بھی دعوت ہے کہ اپنی ذمہ داری کے کاموں کو یہ پورے کرتے چلو یہاں تک کہ وہ اس حد پر پہنچ جاوے جو حد اللہ ہم سے چاہے پھر پھر کہ وعدہ آ جائے گا پھر قدرت آ جائے گی قدرت ظاہر ہو جائے گی ہاں پھر ان کی دعائیں کپور ہٹنے لگے گی ان کی دعائیں کپور ہونے لگے گی ہاں کیونکہ دعا کا قبول ہونا یہ بھی مدد ہے جب یہ مانگیں گے دے دیں گے اللہ لیکن جب تک وہ اپنی حد پر نہیں پہنچتی تو ایسا ہے جیسے کنویں میں پانی ہے لیکن رسی پوری نہیں ہے لول رسی پوری نہیں ہے پائپ پورا نہیں ہے تو پانی نیچے سے اوپر نہیں آنے گا اور ڈول رسی پوری ہو تو پھر نیچے کمانے اوپر آ جائے گا وسائل اور اسباب اللہ سے لینے کے لیے وہ پورے ہو جانے گے پھر کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہو جائے گا صحابہ کلام نے کبھی اس میں شک نہیں کیا کہ اللہ کے وعدہ یا کیوں نہیں ہو رہا وہی کہ ہمارے ہماری اپنے عمل میں کچھ کمی ہے اس لیے وہ اپنے استقامت کے ساتھ اپنے عمل کو درست کر دیتے اور پورا کر دیتے کہ بس یہ پورا ہو گیا کہ اب اللہ کا وعدہ آ گیا صحابہ کی قربانیاں پوری ہو گئی تو ادھر بس اب حالات بدل جائیں گے اب حالات بدل جائیں گے کہ ہم لوگ چڑھ چڑھ کر مدینے پر آتے تھے اب کوئی نہیں آئے گا لوگ چڑھ چڑھ کر مدینے پہ جاتے تھے حملہ کرتے تھے ایک لوگ میں سارا عرب ایک ہو گیا ساری طاقت خلاف ہو گئی آپ کے مدینے کی آبادی سے زیادہ لوگ چڑھ گئے وہاں یہ آخری تھا اس میں وہ جمے رہے حضرات وہ پھر پیاسے پیٹ پر پتھر اسی وقت باندھے تھے کے پاس ابھی ان کا آخری ہے جیسے کڑھائی میں ابال آتا ہے یہ آخری ابال ہے کڑھائی میں اب کوئی نہیں آئے گا اب کہ اب اللہ ہمارے لیے راستہ کھولیں گے اب ہم جائیں گے ہو گیا کہ جتنی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب تھی وہ تمہاری پوری ہو گئی ہے اب حال بدل جائے تو شام ہے کہ صبح ہو جائے گی شام ہوتے ہیں صبح ہو جائے گی پوری ہو گئی حال بدل حال بدل گیا اور راستے کھلتے ہی چلے گئے کھلتے ہی چلے گئے ہاں۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے دعوت نامے بھیجے بڑے بڑے لوگ بادشاہوں کو ان کو ان کو سب کو راستہ کھل گیا سیرت میں ہے تو ایسے ہی دین کے کام میں کہ جب ہمارا کام صحیح ہوگا کہ راستے کھل جائیں گے کیسے کھلیں گے کہ قدرت سے کھلیں گے ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کیسے کھلیں گے بلکہ ہم کو تو وعدہ دیا ہے کہ ہم کریں گے تو اللہ کریں گے اور کر رہے ہیں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تو آہستہ آہستہ اپنی اسکیم چلاتے ہیں جلدی یعنی جی نہیں کرتا اللہ جوان بناتا ہے بچے کو تو بیس سال میں یہاں اور بوڑھا بنا ہوئے تو ساٹھ سال میں ہاں جلدی برا نہیں بنا رہے جلدی میں دیر دیر ایسے کہ دین کا عروج دین کی ترقی کہ اللہ دھیرے دھیرے لائیں گے اسے کوئی روک بھی نہیں سکے گا کوئی نہیں روکے گا ہاں اللہ اپنے قدرت سے کریں گے لوگ رکاوٹ بھی ڈالیں گے یہ بھی فرمایا گیا کہ لوگ رکاوٹ ڈالیں گے اور جنات بھی رکاوٹ ڈالیں گے اور انسان بھی رکاوٹ ڈالیں گے جن بھی رکاوٹ ڈالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں جن بھی رکاوٹ ڈالے کیونکہ آپ جنوں کے لیے بھی نبی تھے جیسے انسانوں کے لیے نبی تھے تو ابو جو ہے یہ رکاوٹ والے ان میں بھی رکاوٹ والے تو جن رکاوٹ ڈالے انسان رکاوٹ ڈالے کہ ڈالنے دو مدد کرنے کے لیے کہ مدد کرنے کے لیے ہم کافی ہیں کہ ہم نے مجرموں کو نافرمانوں کو کہ نبیوں کا دشمن بنا رکھا ہے کہ ہونے تو ان کی دشمنیاں مدد کے لیے ہدایت کے لیے ہم کافی ہیں جی کہا کہ مدد دینے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے ہم کافی ہیں ان کو دشمنی کرنے دو جناتوں کو انسانوں کو اس سے اس سے نہ گھبرا یہ لوگ دشمنی کریں گے کبھی کرنے دو یہ تو ہوگا قیامت تک جی ہاں اور مدد کرنے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے کہ ہم کافی ہیں تو کفا بے رب کا دی و نصیرہ اے ہے نبی تیرا پروردگار ہدایت کے لیے اور مدد کے لیے کافی ہے دنیا کیا کرے گی وہ یہی کرے گی شرارت کرے گی اور کچھ نہیں کرے گی دنیا کیا کرے گی شرارت کرے گی شیطان کیا کرے گا کہ شرارت کرے گا اور خدا کیا کرے گا کہ مدد کرے گا جی ہاں یہ بہت بڑی تسلی بھی ہے اور بہت بڑا وعدہ بھی ہے ہاں اس لیے ہم اپنا کام استقامت سے کریں آخرت بنانے کے لیے کریں اچھے ڈھنگ سے کریں اچھے اخلاق سے کریں اچھے اسلوب سے کریں خیر خواہی سے کریں کسی کریں خیر خواہی سے کریں خیر کرنی ہے یعنی انسانوں کا بھلا چاہنا ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے یہ ہمارے مخالف ہیں ہم ان کے مخالف نہیں یہ ہمارے دشمن ہیں یہ بنے دشمن ہم دشمن نہیں ہمارا کام دشمنوں والا نہیں ہے ہمارا کام تو حضور صلی اللہ فرماتے تھے کون عباد اللہ یخوانا کہ دیکھو اللہ کے تو بندے بن جاؤ آپس کے بھائی بن جاؤ اللہ کے بندے بنو وہ جو کہیں وہ کرنا اور آپس کے بھائی ہو جاؤ دو کا مدینے میں کون عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو تو ہمارا کام ہے خیر خاہی کرنے کا خیر خواہی کرنے کا بھلائی چاہنے کا کہ ان کا بھی بھلا ہو جائے گا ان کا ہو جو دنیا کا بھلا چاہیں گے اللہ ان کا بلا کرے گا اس لیے اچھے گمان کے ساتھ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو آپس میں بھی اچھا گمان رکھو آپس میں بھی اچھا گمان رکھو کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھے تاکہ ان کو ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ ہو اگر اچھا گمان ہوگا تو ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آئے گی برا گمان ہوگا تو برائیاں نظر آئے گی اسلامی معاشرت کا یہ حکم ہے اسلامی معاشرت اسلامی رہن سہن کا یہ حکم ہے کہ اچھا گمان رکھو برا گمان مت کرو اللہ نے کسی کو برائی کے لیے نہیں پیدا کیا ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے بغیر خوبی کا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا بلکہ خوبیاں رکھی خوبی نہیں خوبیاں رکھی ہے کا مہادین کما دن اللہ شریف شرین لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں قیمتی ہوتی ہے سونا نکلتا ہے سونے کی کانیں ایسے لوگ قیمتی ہیں ہاں ان سے اچھا گمان رکھ اور ان کو کام میں لگاؤ کہ آج چور ہے کہ کل کہ کل قربانی والا ہو جائے گا چوری والا تھا اب کیسا ہو گیا ہاں کیوں لوگوں کی خوبیاں ظاہر ہونے لگی جی ہاں دنیا کو یہ بات خوب سمجھ میں آئی ہے یہ بات خوب سمجھ میں آئی ہے دعوت کے راستے سے کہ فلاں ایسا تھا چور تھا یہ تھا وہ کیا ہو گیا تو بدول بدل گیا اس کو کس نے بدلا کون کون سی دوا پلائی اس لیے اس لیے اب دنیا میں کوئی اس کام کے لیے راستے ہیں کوئی منع نہیں کرتا دنیا کے ملکوں میں کوئی منع نہیں کرتا کیوں جی ہاں۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے انسانوں میں خوبیاں آ رہی ہیں ہاں جیل والے کہتے ہیں کہ ہماری جیلوں میں آ کر تبلیغ کرو میں انگلینڈ گیا تھا تو وہاں بھی جیل میں جی ہاں کرو بات کرو سمجھاؤ کیونکہ قانون سے اصلاح نہیں ہوتی قانون بنتے ہیں نا قانون اصلاح کے لیے ہوتے ہی نہیں قانون تو پکڑ کے لیے ہوتے ہیں جس میں قوانین بنتے ہیں پارلیمنٹوں میں اس میں تو اصلاح کے کہ اس سے لوگ پابند پر اظہار ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تو بنتے ہی ہیں پکڑ کے لیے ہاں، ان کی بنیادی یہی ہے اصلاح کا طریقہ دوسرا ہے پکڑنے کا طریقہ دوسرا ہے تو قوانین پکڑ کے لیے ہوتے ہیں اصلاح کے لیے ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ میں جیل میں آ کے کام کرو اور ہر مذہب کو اجازت ہر مذہب کو اجازت ہے یہ آؤ کام کرو یہ سب پاپی لوگ ہیں جیل میں تو پاپی لوگ ہوتے ہیں یہ پاپی ہیں انہیں سمجھاؤ تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے یہ فائدہ ہو رہا ہے چاہے مانیں گے نہیں ہمارے دین کو لیکن سمجھیں گے کہ پانی تو ایسا ہی ہے جو سب کو اگا دیتا ہے پھر بارش کا پانی ہوگا نہیں سب چیز اگائے گا یہ اس کا کام ہے زہران بھی اگاوے جو بھی اگاوے ایسے ہی یہ کام ہے میرے دوستوں اس کا نفع اس کا نفع دنیا کے سامنے آ گیا اپنی جیت سے نہ مانے نہ مانے اپنی جس سے ابو جہل بھی کہتا تھا کہ بات تو صحیح اسی کی ہے ایک بات کرا ابو جہل بات کر مغل ابن شعبہ سے مغل ابن شعبہ شوبہ سے ہے کہ بات کے بات تو اسی کی صحیح ہے حکام اسی کا صحیح ہے لیکن ہم چلے نہیں دیں گے تو ایسے ابو جہل دنیا میں ہوتے ہی رہیں گے ایک ابو جہل نہیں ایک فرون نہیں ہاں ان کی بارش ہوتے رہیں گے کہ بات صحیح ہے لیکن چلنے نہیں دیں گے بات صحیح ہے لیکن ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے تو ان کی تھوڑی چلے گی تو کس کی چلے گی اللہ کے لیے اول اور آخر ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کام اللہ کا ہے کام اللہ کا ہے اور کرنا اللہ کے لیے ہے بس یہ بھی ضروری ہے اللہ کا کام اللہ کے لیے کر کوئی دوسری بات بیچ نہ کہ بس پھر پھر اللہ اس کی حفاظت کرے گا نے کھانا ہے کعبہ بنا اللہ کا گھر اللہ کے لیے بنا قیام قیامت کہ اس کو کچھ نہیں کوئی کوئی, کچھ نہیں کر سکتا اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے اس کا متولی اللہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کو یہ مرکز بندے گا بھی نہیں ورنہ دنیا کے مرکز بدلتے ہیں یہ نہیں بدلے گا مولانا یسو میں سب مرکز حکومتوں کے مرکز بدلتے ہیں یہ مرکز یہ نہیں بدلے گا اللہ کی عبادت کا مرکز ہے یہ ایسا ہی رہے گا یہ کیا مت ہاں اللہ کو بنایا اور اللہ کے لیے بنایا اس کے حکم سے بنایا اور اسے قبول کروایا قبول نہیں کروایا کہ آپ اسے قبول فرما لیں جب ایسا بھی اللہ کی حفاظت میں آ گیا ایسے دین کے کام اللہ کے لیے کریں ہاں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں اور اس کی قبولی کی دعا بھی مانگیں کہ پھر اس کا اللہ اس آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہاں، ہاتھی لے کر توڑنے کے لیے آئے تھے آئے تھے بیت اللہ کو توڑنے کے لیے ہاتھی کا لشکر چڑھایا ہاتھی عرب میں ہوتے نہیں ہاں، یہ بہت بڑا پاور تھا وہ تو ان کو فیل کر دیا اللہ ان کو فیل کیا اللہ یہ نشانی بتائی اور حضور کی پیدائش سے پہلے بتائی یہ حضور کی پیدائش سے پہلے اسی سال حضور پیدا ہوئے ہاں، یہ طاقت بتائی کہ ہمارا دین ہوگا اور ہمارے دین کے ساتھ ہماری طاقت ہوگی کوئی بھی قاتل اس سے ٹکرائے گا کہ وہ جائے گا تو جب صحابہ ہوئے اور صحابہ حالات آئے تو صحابہ کا گھبراؤں گا ہم اپنی طاقت سے تمہاری ایسی مدد کریں گے جیسے کہ بیت اللہ کی مدد کی علم ترا کیفا فعلا ربو کا بے یہ دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا گھر ہمارا تھا ہمارا گھر تو ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ایسے ہی تم کہ تم ہمارے ہو جاؤ گے تو پھر ہم سوچ دیکھ لیں گے یہ قیامت تک اس لیے میرے دوستوں اپنے کام پر استقامت اپنے کام کے لیے استقامت اور پابندی آخرت کے لیے کرنا ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں کرنا آخرت بنانی ہے آخرت بنانے والے فتنوں سے بچیں گے آخرت بنانے والے ہی پابند رہیں گے ہاں۔ اس لیے آخرت بنانے کے لیے کام کرنا اور صحیح کام کرنا صحیح ہاں کیوں کہ جو چیز صحیح نہیں ہوگی وہ رد ہوگی کوئی فارم بھر کے آپ جائیں اور صحیح نہیں ہے تو واپس کرتا ہے وہ اس کو صحیح کر کے لاؤ ہاں وہ نہیں صحیح کرے گا وہ تو دیکھنے کے لیے کہ اس کو کچھ کام کرنا ہے صحیح کر کے لاؤ تو ایسے اللہ کہ اپنا کام صحیح کر کے لاؤ پھر میں دیکھ لوں گا تو اپنے کام کو صحیح کرنا اپنے کام کو پورا کرنا اچھی نیت سے اچھے اعمال سے اچھے اخلاق سے یہ سب اس میں شامل ہے یہ سب دین کے کام میں وہ دین کی دعوت اور نیت میں یہ سب شامل ہے اچھی نیت اچھے اعمال ہاں، اچھے اخلاق اچھا ڈانگ ایک سے اچھے ڈنگ سے پیش کرو تاکہ جو لوگ دل اس کو لے لیں بے ڈنگا پن نہیں ہاں۔ آپس کا حسن جن ایک دوسرے کے ساتھ حسن جن سے ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر ہاں ایک دوسرے کی قدر ایک دوسرے کے لیے دعائیں یہ سب سننا طریقے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگو صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دعا مانگتے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگو کیوں یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں جب ان کے لیے دعا مانگو گے تو اور ان کو اچھے نظرے دیکھو گے تو کہ جو کام تم نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے تو جو اجر و صاحب اللہ ہونے جائیں گے تمہیں ملیں گے یہ آسان رہتا کہ جو کام کرتے ہیں ان کی قدر کرو ان کے لیے دعائیں مانگو تو پھر جو تم نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے تو جس اللہ ان کو اجر دے گا تمہارے قدر کرنے کی وجہ سے تمہیں ملے گا ایک ہی بات ترتیب کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنے کاموں کو کریں ذمہ داریاں تین قسم کی ہوتی ہیں ایک ذمہ داری ہوتی ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی یہ پہلی ذمہ داری ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے اپنا ایمان ٹھیک کرے اپنا اعمال ٹھیک کرے جی ہاں اپنے اخلاق ٹھیک کرے اپنا رہن سہن ٹھیک کرے دوسروں کے حقوق دیکھے اپنا حقوق معاف کر سکے تو معاف کرے اپنے حقوق مانگنا چاہیے لیکن معاف کر سکتے ہو تو معاف کرے لیکن دوسرے کو حقوق ادا کرے تو اپنی زندگی صحیح بنانا یہ پہلی ذمہ داری کہ اپنی زندگی صحیح بناؤ حکم والی اطاعت والی طریقے والی کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم چلنے والے تو اپنی اصلاح کرنا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پہلی ذمہ داری کیا کو نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جلد سے بچاؤ سب سے پہلے اپنے آپ کو جلد سے بچانا ہے یہ ذمہ داری ڈالی کہ اپنے اپنا ایمان اپنا یقین اپنی چیزیں صحیح کرو اپنی دنیا اپنی دنیا صحیح بناؤ ہاں دنیا گندی نہیں ہونی چاہیے دنیا بے دینی سے گندی ہوتی ہے جیسے نجات سے کپڑے ناپک ہو جاتے ہیں ایسے ہی دنیا دینی سے گندی ہو جائے گی کہ اپنی دنیا صحیح کرو کیوں کہ اس میں تمہارا گزارا ہے اور اپنا دین صحیح کرو کہ اس پر تمہاری کامیابی کا دار و مدار ہے اور اپنے آخرت صحیح کرو کہ اس میں تمہارا ٹھکانا ہے تو گھر ٹوٹا پھوٹا ہوگا تو پاری بارش میں بھی اور گرمی سردی میں بھی پریشان ہوگا کیونکہ ٹوٹا ہے صحیح نہیں ہے تو ٹوٹا پھوٹا کوئی نہیں لگتا تو ٹوٹا پھوٹا کام نہیں کرنا ہے ہاں اس لیے کہا اللہ دینی اللہ و عسمت عامری اے اللہ میرا دین صحیح کر دے کیوں کہ میری کامیابی کا دعویٰ اسی پر ہے میری کامیابی کا دار و بلا اور میری دنیا صحیح کر دے کہ اس پر میرا گزارا ہے اور میرے آخر صحیح کر دے کہ یہ میرا ٹھکانا ہے پھر واپس نہیں آنا ہے تو پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنی کہ ہماری زندگی صحیح ہو حکم والی ایمان والی اعمال والی اخلاق والی ہاں سب کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان سے ہمارے تعلق اچھے رہن سہن اچھا لین دین اچھا ستھرا یہ سب رہن سہن بھی دوسروں کے ساتھ کا اچھا کسی کون سے شکایت نہیں لین دین بھی اچھا جس کا لیا اس کا دیا صاف یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بات فرائض کی پابندی حرام سے پرہیز فرائض کی پابندی اور حرام سے پرہیز یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ہے جو فرائض ہے وہ نہ کریں گے جو حرام ہے وہ نہیں کریں گے ایک ذمہ داری ہے دوسری ذمہ داری یہ دوسری ذمہ داری اپنا ماحول ٹھیک کرو اپنا ماحول کہ ہمارا ماحول دینی بنے ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے ماحول میں دین آ رہے اگر ماحول میں دین آئے گا تو دین پر باقی رہیں گے ماحول میں دین نہیں ہوگا تو ہم اپنے کو باقی نہیں سکتے ماحول کا دین باہر جو گرد و غبار اڑتا ہے وہ گھر میں آتا ہے چاہے گھر کتنا بھی صاف رکھو باہر کا گرد و غبار آئے گا آتی نہیں آتی ہاں۔ ایسے باہر کے ماحول زندگی پر اثر کرے گا اس لیے اپنی زندگی بھی ٹھیک کرو اور باہر کا ماحول بھی ٹھیک کرو اس لیے کہ اپنے ماحول میں جم کر کے کام کرو سو فیصد مسلمانوں میں دینداری آوے کیا آوے سو فیصد مسلمانوں میں آوے اس اسے اپنے ماحول میں کام کرنا ہے اس سے حفاظت ہو جائے گی اپنے دین کی بھی اور ان کے دین کی بھی اپنے ماحول میں کام کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہر نبی اپنے ماحول میں کام کرتے تھے ان کو ایک ماحول دیا جاتا تھا ان کو ایک میدان دیا جاتا تھا کہ آپ اس میں کام کریں گے تو وہ اپنے ماحول میں کام کرتے تھے اس لیے ایک ایک زمانے میں کئی کئی نبی ہوتے تھے ایک ایک زمانے میں کئی کئی نبی ہوتے تھے ان کو ایک کام دیا ہے ان کو ایک کام دیا ہے ہمارے میں یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے ماحول میں کہ اپنے اپنے ماحول میں کام کرو کیا مسلمانوں میں دینداری آ گئے بس وہ اپنے دین پر قائم ہو جانے اپنے دین کو سمجھیں اپنے دین کو سیکھیں ماحول کو دیندار بنانا یہ بڑی برکت جب ماحول دیندار ہوگا جان مال آبرو سب محفوظ ہو جائے گا کوئی پڑی ہوئی چیز بھی نہیں اٹھائے گا ہاں کیوں کہ جان مال کی حفاظت کا سامان ہو گیا دین آ گیا یہ برکت ہوتی ہے کہ جب دین آئے گا کہ جان مال آبرو حفاظت سے رامن کوئی شرم نہیں ہے اس لیے اپنے ماحول کو کہ اپنے ماحول کو دینی بناؤ مقامی کام ماحول بنانے کے لیے کہ نبوت کا کام اور ختم نبوت کا کام یہ ہے کہ ساری دنیا کی فکر کرو ساری دنیا کی فکر کرو اس کے لیے سوچو اس کے لیے مشورے کرو اس کے لیے محنت کرو کہاں کیا ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے کیسی ضرورت ہے اپنی طاقت کے مطابق وہاں پانی پہنچانا یہ ختم نبوت کا کام ہے یہ اردو صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے تو تین درجے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا اور پوری دنیا کی فکر یہ امت کا کام ہے پوری دنیا کی فکر کرے کہ دنیا میں دین کے راستے کھلے اس لیے جماعتیں جماعتیں بنا بنا بنا کر کر کے کے اپنے صلاح مشوروں سے یہ سارے تقاضے سوچو اور پورے کرو اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا ہے گولو نہیں کرنا سے آگے نہیں بڑھنا ہاں، اور سستی بھی نہیں کرنا درمیانی چال چلنا القصل القصل تب لوگوں درمیانی چال چلا کرو آخر تک پہنچاؤ گے ہاں درمیانی چال کہ آخر تک پہنچو گے اور کرتے بھی رہو گے درمیانی چال چلنے کی وجہ سے تو اس لیے تو شاید دنیا کی فکر کرنی ہے اپنے ماحول کی بھی فکر کرنی ہے اپنی ذاتی زندگی بھی دین والی بنانی ہے کیونکہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں اللہ اس کا دین پوچھیں گے اپنا دین بتاؤ ہر میے سے اپنا دین بتاؤ دینوں کا خود دفن سے فارغ ہوتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا مانگو اب اس کی چیکنگ شروع ہو گئی ہے اس کا چیکٹا شروع ہو گیا اس کے لیے دعا مانگو دفن ہاں۔ کے بعد کیوں کہ ہر آدمی سے اس کی ذاتی زندگی کا دین پوچھیں گے اپنا دین بتاؤ وہ دین اللہ کو بتانا اس لیے اپنے آپ کو بھی زندہ بنانا اپنے ماحول کو بھی زندہ بنانا اور پورے عالم کی فکر کرنا اپنا جان مال اس میں لگانا اپنا جان مال اس میں لگانا جب مسلمان اپنے اسباب کو اپنے دین پر لگائیں گے تو اللہ دین کی برکتیں ان کے اسباب میں دیں گے یہ پکی بات یہ اپنی زندگیاں لگائیں گے تو ان کی زندگیوں میں برکت آئے گی یہ اپنا مال لگائیں گے کہ اللہ ان کے مالوں میں برکت دے گا یہ اپنی سمجھ لگائیں گے سوچیں گے دین کو کہ ان کی سمجھ میں برکت آئے گی جو اسباب اللہ کے دین پر لگیں گے ان اسباب میں اللہ دین کی برکتیں لیں گے یہ نظام اللہ کا برکتیں آئیں گی اور برکتوں سے دنیا کے مسائل آسان ہو جائیں گے اور جب یہ نہیں ہوگا اپنے جان مال کو یہ اصراف اور فضولیات پر لگائیں گے کہ اس کی برکتیں چھین لیں گے ہم ان کے مسائل الجھ لگ جائیں گے بے برکتی کی وجہ سے اس لیے راستہ دیا ہے کہ جان مال کا استعمال کہ جان مال کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق پوری پوری زکات نکالے پوری پوری نمازیں پڑھے پوری پوری عبادتیں کریں اور جن کا تقاضا لاوے تو اپنے طاقت کے مطابق جان مال لگا سب پورا کرنا ہے خالی کہ نہیں کے پوری پوری مانا اللہ صاحب تھے میری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری کہ ہر مالدار مسلمان اپنی پوری زکات نکالے حساب کر کے پوچھ کے جیسے وکیلوں سے پوچھتے ہیں انکم ٹیکس اس کے ٹیکس اس میں وکیلوں کا جاتے ہیں یہ پنچ نہ جاتے کوئی راستہ نہیں ایسے مالیات کے مقابلے میں کہ عالموں سے پوچھو کہ کتنی زکات باقی ہو رہی ہے کس کو دینی ہے کیا ہے یہ کیونکہ زکات پوری نکل نہیں رہی ہے پوری زکات صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی اسی طرح دھیان نہیں فرق ادا نہیں ہوتے پورے اور مستحب میں بہت عمرے پر عمرے حج پہ حج وہ تو فرض نہیں ایک ہی دفعہ ہے حج کتنی مرتبہ ٹھیک اور زکات اور نماز ہر روز پانچ مرتبہ نماز ہر روز پانچ مرتبہ اور زکات ہر سال اور حج ساری عمر میں کرو یہ سب لگانا پوری پوری زکات نکلے حقوق ہے یہ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کے کام کریں باقی کاموں سے غافل رہے ہیں پھر نہیں ہوگا کام جو جو حقوق جو فرائض باقی لگے ہیں اس میں پکڑا جائے گا سمجھ میں ہاں۔ اس لیے اپنے اسباب کو اپنے مال کو صحیح مسلب پر خرچ کرنا ضروری ہے ہاں۔ اس میں یہ چیز دیا جائے گی دعوت و تبلیغ بھی آ جائے گی فرائض دیا جائیں گے حقوق بھی آ جائیں گے جن کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ادا نہیں ہوئے ہیں تو یہ ساری خیر حقوق والے لے جائیں گے تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں میرے دوستوں ان ذمہ داریوں پر اللہ سے مانگ کر کے اپنے آپ کو پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے کوشش بننے کے ذمہ ہے اور نتیجہ یا نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے تو کوشش یہ اپنی پوری کر لے نتیجہ اللہ لائے گا ہر کام میں ہوتا ہے کوشش کر لو نتیجہ اللہ لائے گا زمین والا زمین پر محنت کر لیتا ہے فصل اللہ لاتے ہیں ایسے دین کی محنت کرو کہ ہدایت اللہ لاوے گا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ نامید نہیں کریں گے بلکہ ان کی محنتوں پر نتائج لائیں گے برکتیں لیں گے ہدایتیں آئے گی تو کریں گے انشاءاللہ اس لیے جو جو تقاضے آپ ہیں ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کو پورا کریں ذمہ داری کے ساتھ ذاتی زندگی دین والی ماحول بھی دین والا سارے عالم میں دین کی فکریں ہو اس سے اللہ کی عمومی رحمتیں اترے گی اب ہمت کر کے بتا دو جو کچھ جو جو تقاضے رکھے جائیں ہیں اسے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا نہ ابھی نقد چار مہینے کے لیے ہمت کر یہ سہار ہے کہ اور مسجد سے چار مہینے کی